اب اس کے بعد آ گئی ہے سورہ احزاب آٹھ سورت مکی اب ختم ہو گئی سورت الفرقان سورت الشعرا سورت النمل سورت القصص پھر سورت العنکبوت سورت الروم سورت الرقمان اور سورت السنگا اب یہ سورت ہے واحد اور یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے چودہ سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی سورہ نور اب آٹھ بتی صورتوں کے بعد ایک صورت آئی ہے یہ سورہ احزاب اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضامین میں معاشرتی احکام زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے یہ سن پانچ زمانہ نزول ہے وہ سن چھ زمانہ نزول ہے چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ تفصیل ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس صورت میں آئے ہیں اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے سطر ہے اس کا اس کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ نور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے محرم کون کون ہے گھر میں کون آ سکتا ہے باقی سب جو ہے نامحرم وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھک باہر ہوتی تھی جو بھی مہمان آیا ہے آیا باہر ٹھہرے گا اندر نہیں جائے گا باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا پھر وہ ایک دیوڑی ہوتی تھی دیوڑی میں سے اندر پھر کر ہے خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گی باقی مرد ہے وہ باہر کھڑیں گے اندر نہیں جائیں گے ہمارے یہاں کی وہ مکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی مخلوط معاشرت نہیں تھی تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے باہر بیٹھے ہوئے بیٹھیں گے اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے اس جو گھر کی خاتون ہے خاتون خانہ ہے اس کا بھائی ہے اس کا بھتیجا ہے اس کا بھانجا ہے اس کے والد ہیں اس کا چچا ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ محرم ہے وہ گھر کے اندر جا سکتے یہ سارے احکام اس میں دیے گئے سورہ نور کا اور سورہ احزاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اگر کہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احزاب تھی غزوہ احزاب اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہے تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا آیت نمبر پینتیس وہاں کی عظیم ترین آیت ہے اللہ نور سماوات مسل نور ہی کم اسکات ان مسما المسما کی جاجا یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر اور ٹھیک پینتیسویں آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا اوساف پیدا ہوتے ہیں وہ دس اوساف مردوں اور عورتوں کے ذمہ میں دوہرا دوہرا کر آئے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر پینتیس آیت ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگر کہ اس کے جو دو رکو ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہے اپنے مضمون میں اور اس کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے پہلا رکو جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکوع پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے درمیان میں جو ہے دو رکوع آ گئے تھے کہ جو ایک سال پہلے نازل ہوئے جو کہ یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے لیکن اس کے بعد وہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکوع کی چھ آیات اور اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچواں رکوع بالکل وہی آپ کو تفصیل یہاں ملے گی اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی صورت کا اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا یہ سلور قالین الفال خل الفال اللہ و رسول کہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا پھر جا کر وہ سورت کے وقت میں مضمون آ رہا ہے اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالیٰ تھا حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حادثہ سے زید ابن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حادثہ سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی قرآن میں نفی آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کو سلب سے ہے دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے کیا وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے تو عرب میں رواج یہ تھا کہ چونکہ وہ منہ بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو سلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اسے طلاق دے دی ہو یا فرقی بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ تو یہاں پر اس بڑا طوفان اٹھا بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے گھرانے کی بنو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور حضرت زید ابن حادثہ تھے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک مزاج تھا ان کی روایات تھی لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں ذہن قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بچھانا چاہیے شوہر سے جس طریقے سے اس کا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زید ابن حادثہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اوسڈما ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دن میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نے خاص طور زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو اسکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں ہمارے آسین منافقین بھی موجود تھے وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف یہ ہے پس منظر جو پہلے رکوع میں آ رہا ہے یا یو ہے نبی اللہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے ولا تو تیل کافرین اول منافقین اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانی میں آپ کو اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے کسی کی بات کو وزن دینا توجہ سے سننا یہ بھی اس میں شامل ہے ولا تو تیل کافرین اول منافقین آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں ان اللہ کان علیم حکیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے وہ تب رب اور پیروی کیجیے اس کی کہ جو آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے وہی کی جا رہی ہے ان اللہ کان بما تعمل خبیرہ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے وہ توکل اللہ اور اللہ پر توکل کیجیے وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے تبکل کے لیے آپ کے لیے سہارا یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو اس کا بالکل دھیان نہ کیجیے ماں اللہ بن من نے فی جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے کسی کے سینے میں کسی کے پیٹ میں یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں تو سینے کے اندر کیونکہ یہ کیویٹی کہلاتی ہے چیسٹ کیویٹی اور پھر دوسری جو ہے نامینل کیویٹی ہے تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں دل ایک ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کی بات کہی جا رہی ہے پہلے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے اور ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں دل سے دل مل گیا تو دل ہی رہتا ہے ایک ہی رہتا انسان کا اپنا دل لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی سلب سے پیدا ہوا ہو باقی یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا وہ ماں جالا ازواج جم اللہ اور نئی اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو اللہ تو ظاہر بھوننا کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا اربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گیا بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے طلاق کے مغلس کا بھی مغلس در مغلس طلاق ہو گئی اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماں نہیں بنتی ماں تو وہی ہے جیسا کہ فرمایا وہ ماں جال ازواج کم اللہ تو ظاہر ازوال جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے تو وہ تمہارے وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی وہ ماں جال ابم اب نا کم نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے کم قولکم کم یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو بیٹا تو وہی ہوگا وہ اللہ یقول الحق اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے وہ ہوا یاد شبیر اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے ادعوہم لے آب لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ باپوں کے نام کے ساتھ یہاں یہ حکم ہے اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کوئی اپنے بتیجے کو بھانجے کو آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں میرے والدین تو وہ تھے بڑا ہو کر معلوم ہوگا تو ایک جو ایک یہ یعنی سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شوق جو پہنچتا ہے اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر اور اس کا نام بلدیت اسی کے لیکن نہیں یہ حرام مطلق ہے قرآن مجید کا یہ صاف حکم ہے قول یہ ادعوہم لے آبائے ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا ہوا تھا متمنا اور دوں بولا بیٹا یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گئے ابن حارثہ دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے خود عمل آبائے وہ اکثر ہو اللہ یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک تعلم آبا ہوں بھائی فالح فقین اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے معلوم نہیں نہ اس کو ہوش تھا ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب قسم سب جو ہے وہ قتل کر دیے گئے کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک ساتھ سے لاہور میں اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا نہیں ہے اگر تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے فعلم تعلم و آبا ہوں اخبار کم فدین و موالی کم وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں تمہارے موالی ہیں وہ لیا تم جنا فیم آفتا تم بھی لیکن جو تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں بلا تم ماتعمد کلکم لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقین اللہ تعالیٰ جو حساب لے گا وقال اللہ غفور الرحیم الرحیمہ اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا اور مہربان نبی اولا بل مومن امن انفسین یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں حضور کی جان سے محبت رکھیں وہ ازواج ہوں امہات ہوں اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محضوف یہ ہے کہ وہ ہوا اب الحم یعنی حضور جو ہے رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزل باپ ہے اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے جیسے کہ فرمایا گیا ادوا جو ہے وہ مہا تو ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اسی لیے ہم ام المومن حضرت عائشہ ام المومن حضرت خلیط القمرا یہ سب کی سب جو ہے ام المومن تو النبی اولا بالمومنین من الفسین وہ ہوا اب ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو وہ ازواج ہوں میں ہاتھ ہوں اور اس کی بیویاں جو ہے وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہے وہ اول الرحام بادم اولاد بادل فی کتاب اللہ باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہیں رحمی کے رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی وہ ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی تم چاہو اللہ انتفر اللہ علیہ تم تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی بھائی وہ وہ چارہ جو ہے بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہیں الرحام بادم اولا بادم فی کتاب اللہ بد المومنین والمہاجرین اہل ایمان اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے اللہ انتفل اولیاء کو معروف ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرو بھلائی کرو ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ذبح کرنا چاہتے ہو ذبح کر سکتے ہو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں کان ازال کا پھر مذکورہ یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں وہ تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے وہ اس اخذنا من ال نبی نیساف کہوں یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا ریاض سے ایک نصاب یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں number eighty one eighty two میں ہم نے مساق لیا تھا مساق النبی ومن کا ون آپ سے بھی لیا تھا اور روح سے بھی لیا تھا وہ ابراہیم اب موسا و عیسب مریم اور ابراہیم سے اور اور موسا سے عیسا مریم سے وہ میساک الن تھا اور ان سب سے ہم نے بڑا نارا قول و قرار دیا تھا مساق لیا تھا یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں اور یہاں بھی نوٹ کیجیے اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے تو مساف کب لیا گیا ان سب کو کیسے جمع کیا گیا وہ تو ایک مساخ جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا ارست میں ربے کو پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی روح محمدی بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی روح عیسیٰ بھی تھی یہ ساری ارواح تھی ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو مساف لیا گیا وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تسلیم نہیں کرتے تو قرآن مجید کے سارے مضامین جو ہے کہنے اس کا آ رہا ہے اس طارہ اس رہ جائے گا پھر کوئی حقیقت سامنے نہیں رہے گی لے اثر صادقین ہم صرف ہی تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اور گویا کہ آگے محدود ہے وہ ہم ان کس میں اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں وعد در کافرین عذاب العلیمہ اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا یہ آٹھ آیات کا ہے اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا دو رکوعوں کے بعد چل کر دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکوع کے ساتھ ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ آپ ان کافروں کا اور منافقین کا تو اسکینڈل بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجیے جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجیے آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قصل کوئی قباہت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو طے پا چکا ہے اس کے بعد دو رکو جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزبۂ احزاب کا ہمارے پاس چند منٹ ہے تو غزبۂ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کل یہ غزبہ ہوا ہے سن پانچ میں اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ بنو نزیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی وہ واپس آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے تو انہوں نے پھر یہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آبادہ کیا کہ وہ حملہ کریں دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آبادہ کیا تو یہ ایک گویا سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی بارہ ہزار کی فوج جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات سی کوئی اتنی بھی قوت وہ شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے مشرق سے بھی آئے اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو محاصرہ کر کے پڑ گئے اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی تین ہزار کی تھی مدینے کے اندر جن میں کے منافقین بھی تھے اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریضہ بھی موجود تھے ایک قبیلہ بڑی طاقتور قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا ان کی ان کی گڑھیاں تھی ان کے قلعے تھے وہ موجود تھے اب پیچھے وہ موجود ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں جس سے جیسے کہ اس سے پہلے بنو کہنکا نے کی یا بنو نزید نے کی اس وقت وہ غداری کریں گے اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور باہر سے وہ لشکر آ گیا ہے دو طرف مدینے کے ہر رات ہیں چٹانیں ہیں لابے کی سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں ان کے اوپر نہ اونٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو وہ جو ہر رات ہے مدینے کے دو طرف وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریضہ کی گلیاں تھیں اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے اتنا بڑی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں تاکہ خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے ایک ایک کر کے آئیں گے دس دس آئیں گے ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آ سکتے تو اس حوالے سے پھر خندق کھودی گئی بہت ہی رسد کم تھا فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے دو دو تین تین دن کے کھانے کو کچھ نہیں ملا سردی شدید تھی اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بنو منوقہ بھی بغاوت پر اور بدہلی پر آبادہ ہے یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا اس میں یہ ہے کہ ایک تھے حضرت مسعود اسلیہ انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی حضور سے آ کر اجازت بھی دی اسی قبیلے کے تھے وہ باہر کے تھے مدینے کے نہیں تھے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے ماں بہن کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں بنو قریدا کے پاس گئے دیکھو تم یہاں رہتے ہو یہ تو باہر سے آئے ہیں فرق کریں چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برقش ہو گیا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد کوئی امکان ہے کہ نہیں تو تم تم کیا کرو گے تمہیں تو یاد رہنا ہے پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں پھر تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہاسٹیجز تمہیں دیں اپنے تاکہ ان کو یقین یہ رہے تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے ان کا بات تو ٹھیک ہے یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے بارہ ہزار کے کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹینس کی حیثیت سے کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے تم سے آدمی مانگ رہے ہیں اور اس طریقے سے ان کے ماں بہن جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی بد اعتمادی پیدا کر دی ایک تو یہ تدبیر ہوئی دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے ثابت قدم یہ لوگ ہیں اور منافقین کا بھی جو خوب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی وہ آندھی ایسی آئی جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے جہاں دیریں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے شریر مسلمانوں کا لے لیا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اس جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا و جنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل واطراف النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین سورہ احزاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا درمیان میں جو دو رکو آئے ہیں دوسرا اور تیسرا یہ دونوں غزوہ احزاب کے ذمن میں ہیں غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا تو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی جاتی جو ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے بارہ ہزار کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری تین ہزار کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ ایک قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریضہ ابھی تک اس نے بدہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدہدی کرے گا اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدہدی کی بھی اور ان کی سلسلہ جنمانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو ہم آور تھے ان کے ساتھ مگر اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی شدید قہد کی کیفیت تھی شدید سردی کا موسم ہے سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو تو یہ سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا جس کا نتیجہ کیا نکلا جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا ان کی زبانوں پر آ گیا اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے امید الخبیس امید افتار یہ اللہ تعالیٰ خبیص کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کرتے ممیز کرتے جیسا کہ سورہ انکبوت کے ہم نے پہلے میں دو مرتبہ الدین صدق اُلا من القاضین الدین آمن بلا منل المنافقین اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے یعنی کون ہے حقیقت مومن اور کون ہے منافق تو اس کا یہ فلامزم ہے یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں سن پانچ نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے نوجوانوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دسترابی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس طریقے کی شریف شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی اسی طرح کی گویا کی آزمائش سن پانچ نبی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں بدری دور میں آ گئی ہے یہ پانچ ہجری ہے وہ پانچ نبوی ہے یا یو الدین امن قرو قرون اللہ علیہ ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا اس جا تم جنوب جب تمہارے پاس تمہارے تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر بنو غطفان آئے بنو سدارہ آئے مشرق کی طرف سے اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی ان میں وہ کہ بنو نظیر بھی ہیں کہ جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں فارسلہ علیہم ریحن تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی ایک تیز جھکڑ بھیج دیا مجرود تو لم ترا وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھی یعنی فرشتے تھے مکان اللہ بیما تعملون بصیرہ اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا کون اب کس کے منہ پر کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمو لیا بیس پچیس دن تک محاصرہ رہا اکا دکا مبارزت ہوئی امر اب جو بند آیا وہ کا بہت ہی پورے عرب کا مانا ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی نوے برس کی عمر لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا تھا جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے یعنی چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ ششتر حیران کہ اس کے مقابلے میں کون جائے بلاخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی تو حضرت علی نے سے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم بھی مان لے آؤ مگر نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ میں کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اپنے مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تم کا کہتا لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو بہرحال حضرت علی نے اسے واقع جہنم کیا نبی اللہ تعالی عنہ ہوا تو اس قسم کی مبارکتیں ہوئی تو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ پچیس دن کا محاصلہ پھول کھینچ گیا تھا ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشئی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا وہ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بڑی قریضہ کے ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر پھر وہ آگے آئی شریف اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر چلے گئے لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس جاؤ کو منگاؤ کے اسفلا من کم جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوبن یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوبن اسی میں مکہ ہے طائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے تہامہ نیچے ہے بھارت میدان ہے وہ تو پہاڑی سلسلہ آیا پھر یہ کہیں تیس میل کہیں چالیس کہیں پچاس میل چوڑا میل یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے تو اس گاؤں کو منفوق کے کم تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشرق سے آئے بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے من اسفرم ان کو نیچے سے جو تہاما کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکے سے ہو کر آیا ہے وہی دعوت انسار اور جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئی خوف کے مارے وہ بلغت القلوب الحنا اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے ہنسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی تیز ہوتی ہے کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے تجنون اب اللہ جنون اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے ہنالک کا المومنون مومنون اس وقت پہلے ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا ابتدا خوب ہم نے کر لی جانچ لیا پرکھ لیا زلزال شریدا اور وہ ہلا مارے گئے جنوب دیے گئے المنافقون المنافق نتیجہ کیا نکلا جب کہہ رہے تھے وہ منافق بدین اور جن کے دلوں میں روب تھا ماں وادن اللہ و رسول اللہ غرورا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سب باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اس کے رسول نے ہم سے کہا تھا کیفر اور فیصلہ کی سلطنت تمہارے قلموں میں آئے گی ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی یہ کہاں اللہ کی مدد آئے گی منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہم مدینے کے اندر محسوس ہو گئے ہیں ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس اسکول وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو باہر نکل نہیں سکتے ان کو تو قضائے حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہے یہ ان کے منہ پر جو ہے ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا اندر کی گندگی تھی زبانوں پر آ گئی ماں اللہ رسول اللہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ میں اس قارت عائد ہے تو مل یسرم اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یسرم والو لا مقام لکم فرجعو فرجے ہو اب تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے لوٹ جاؤ یہاں سے کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو یہ بارہ ہزار کا لشکر آ گیا کوئی ممکن ہے کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو بھائی استاد دونوں فریق ہوں نبی اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یا پولو روت اللہ اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں یعنی گھروں کو اندیشہ ہے گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو پردہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کے جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس نے جمع کر دیا تھا وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے بماری بھی اور حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا اللہ فرارا حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے یہ تو بہانا تھا جو بنا رہے تھے اصل میں جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا ولاؤ تو خلط علیہ میں نپٹارے اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے سما سوئل الفتنا تھا اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتداد کا اگر یہ مشرقین کی فوجیں جو ہے کہیں خدا کا خاص پر مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا آپ تمہیں قتل کرتے ہیں تو وہ ماں کلب طلب نہ آتا ہوں ہاں وہ فتنے کو قبول کر لیتے مرتد ہو جاتے ماں کلب بسو بحا اللہ یسیرا اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے بہت ہی تھوڑا سا وقت ہوا یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھی نہیں تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے قانو عہد اللہ من قبل حالانکہ کیونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل کہ وہ کبھی پیس نہیں دکھائیں گے جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیس نہیں دکھائیں گے وہ عہد اللہ مسکولہ اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا ہو پھر اس کے بارے میں بات پوچھ ہوتی ہے کہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا وہ نئی الفاقم الفرار اور من الموت ہے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو ابل قتل یا قتل سے اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے میں تعاون اللہ کلیلہ اور آج موت نہ آئی فرض کیجیے اس موقع پر نہ آئی تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر ملا محدود تو نہیں ہے ذات رب تم اللہ تم اللہ تم اللہ کریلا نہیں تمہیں و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا کچھ دن اور جی لو سے اللہ ان پوچھیے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے ان اراد ابھی تم سو اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا او ابھی تم رحم اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے بلا دور اللہ اللہ ولیم اللہ نصیرہ اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار پر یارم اللہ ہے امین کو تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں اے منافق ہمیں خوب معلوم ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ پر مت جاؤ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے ادھر سے حفاظت تھی پیچھے بنو قریضہ تھے کیونکہ وہ معاہد تھے ان سے معاہدہ تو موجود تھا لہٰذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا اگر اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دگا دیں تو پھر یہ ہے کہ کچی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق وہ جو ہے کھوتی گئی اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مرتبہ لگا کے بیٹھے ہوئے تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا وہ کتنے ادھر بن جاؤ کہاں جا رہے ہیں اللہ منکم تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو بل قائدہ خواہی میں حلوم پائی جائے گا اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ گھروں میں گھس جاؤ چھپ جاؤ تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں ولا یاتون البا کا اللہ کلیلہ اور وہ نہیں آتے حاضر نہیں ہوتے جنگ میں یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے آمنے سامنے کا معاملہ مگر کبھی کسی وقت شاز اشیحتن حتن اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیر ہے کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے یہ خیر خواہ نہیں ہے تمہارے بدخواہ پیدا جائے خوف اور رائے ہوں اور جب اگر خوف اگر چلا جائے یہ لشکر چلے جائیں یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے رائےتا ہوں خوف جب خوف آتا ہے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خوفناک صورت حال یا ہوں نہیں اندرون کا تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تدور و آئی نحم کا کل اشاد ہے بہت کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی رشی تاری ہو رہی ہو کیونکہ مرحلہ آ گیا خطرے کا پھر جنگ ہے پھر جانا پڑے گا پھر وہی ساری صورتحال سارے اندیشے سارے خطرات تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزا کی کیفیت میں جو ہوتی ہے آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہے اس طریقے سے تدور و آئی نحم کل لذیذ علیہ من لہد فیضا ذہب الخوف اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے یعنی وہ صورت حال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے فیضا ذہب الخوف سلقو کم بے السلط اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ یعنی زبانیں کیسیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں پر تنقید بھی ہے اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے چرب زبانی بھی ہے تو ہداج لوہے کی جیسی جیسے کی زبانیں لوہے کی ہوں ہمارے محاورے میں کیسی کی طرح زبان سے چل رہا سڑک جو ہے عربی محاورے میں عربی لغت میں آتا ہے بس تم یا قہر اما بلیت اور بل نسان کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے تو سلقو کم بے السرت شداد اشیت الخیر اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے علم یو مینو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت ایمان نہیں لائے پاٹ اللہ ہو تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کچھ نیکیاں کی ہے بظاہر نیکیاں آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا انہوں نے منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق کس کی امامت میں محمد الرسول اللہ کی امامت میں کس مسجد میں مسجد نبی میں لیکن ان کے سارے اعمال ہم ہو گئے فاحمت اللہ عام اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دی وکانزال قال اللہ یسیرا اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان تھی یا سمول الحضاب علم جبکہ جا چکے ہیں لشکر ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف کاری ہے جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک آساب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی تاری رہتی ہے انسان کے سنسران سی رہتی ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یا سمون الحضاب علم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں کہیں ادھر چھپ گئے ہوں کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کریں یا سمور الحزاب علم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہے وہی یات الحضاب کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہے فوجیں جو ہے دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں یہ نفیل آرام تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آرام کی حیثیت کے ساتھ ہم ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے مادیا نشینوں کے پاس یا سرورت علم بائے اور وہاں سے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے اب کیا ہوا اونٹ کس کروٹ بیٹھا ولا او کانو فی تم ماں قاتل اللہ کلیلا اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو کتاب میں تو حصہ نہیں ہو لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے کھانا پوری جسے ہم کہتے اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا دوسرا کردار کیا ہے لقت کان لکم فی رسول اللہ اس وقت دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خورشید ہے سورج ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کردار ہے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوا ہے نمونہ ہے بہترین نمونہ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں کوئی میلاد کی محفلیں ہوں کوئی واز ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوا حسنا لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اسوا حسنا کیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا مسواک کرنا بھی اسوا ہے ٹھیک ہے ہے اسی طریقے سے اور سنتے سنتیں ہیں مسجد میں داخل ہو تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک شخص کو کرنا چاہیے اہتمام کرنا چاہیے حضور کا یہی معمول تھا یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے اصل اسوا یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا یہ اسوا یہ اسوا ہمارے نگاہوں سے ہو جائے محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے جب بھوک تھی شریر حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک دیکھیے ہمیں اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ میزے کو وہ جو کھنجر کنٹریکشن ہوتی ہے وہ نہ ہو اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو کھانے کا نہ ہو یہ سب پتھر باندھے ہوں گے کمر دوڑی نہ ہو جائے ہماری حضور نے اپنا کٹا اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر بندے ہوئے اور اسی حال میں جب جب صحابہ کدالے چلا رہے ہیں کھود رہے ہیں تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے یہ ہے اس وقت ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چل چلے جا رہے ہوں سمجھے آپ اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اسوا ہے محمد رسول علیہ وسلم لقد کام لکم فی رسول اللہ اس کو تو رہا کرنا اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس میں سے بات کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں رفا دین سنت ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں لیکن میکرو سنت جو ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہی کے آغاز کے بعد سے لے کر چالیس برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لہجہ ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا پوری زندگی پورا وقت پوری توانائی پوری قوت دعوت دین اقامت دین دین کی دعوت دین کی اقامت کسی میں لگائی کوئی جائیداد نہیں بنائی کوئی کاروبار حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے کاروبار کرتے تھے لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا یا یو المدثر اب یہی کام ہے تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے اس درجے میں نہ صحیح وہ عکس تو ہو میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے ہاں اس کے ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہونا تو کیا کہنے ہیں پھر نور نورونا نور ہے لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں اپنی تو ساری توانائی ساری طاقت سارا دنیا بنانے میں اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا سو شہیدوں کا ثواب مل گیا مجھے میں نے مسواک کیے میں نے برش نہیں کیا اور بعض لوگ تو مسواک اپنی جیب میں اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے یہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا پابندی کرنے والا تو کان لقوفی رسول اللہ الحسنت کان یرج اللہ بڑی اہم آیت ہے یہ اس وقت حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے کامل ہے لیکن یہ کس کے لیے اسوا ہے جو یہ دو شرطیں پوری کرے تین شرطیں جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے اور ذکر اللہ کثیرہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے کوئی نو انسانی کے لیے حد الناس لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی حد للمتقین تو جو ربط و تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ہے مکمل لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے لمن کانا یرج اللہ ولہخرہ و ذکر اللہ کثیرہ اب یہ اہل ایمان حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو اب ماہو جو تھے اہل ایمان وہ لمبا مومن بل الحضاب اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو کالو وعد اللہ رسول اللہ رسول انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے ان کے رسول نے وعدہ کیا تھا اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے اس کا کس کے ایک دوسرے سے مختلف ہے معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی بھی کثیر کثیرہ میاں بھی ہی کثیرہ تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی انہوں نے کیا تھا ہم نے تو سنا ہوا ہے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا نقصان سے نقص براہ یہ قرآن مجید میں سورہ بکرا میں آیت نہیں آ چکی تھی نہ تم لبن نہ میں آیت نہیں آ چکی تھی یہ تو چیزیں وہی تو ہیں جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا ولما رال مومنون الحضاب جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو آلو ہار اللہ رسول ہو سبق اللہ رسول ہو اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی وہ ماں زیادہ ہوں اللہ ایمان ہوں تسلیمہ اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم ایمان کے ساتھ تسلیم سر تسلیم خم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں اگر سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی ابھی چار سال بعد میں اس اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں ہر طرح موسم بنا اللہ حسن ہے ہمارے لیے تم کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم کو تم بھی مانو گی کامیابی ہے اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں تو اس میں تسلیم ہاں، ان کے اندر اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح من من جالم فدق واحد اللہ علیہ اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ فدق ماحد اللہ علیہ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ اہم جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے کہا تو اپنی جان اور مال حاضر ہے ہم جنت کے وقت یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں انہوں نے عہد پورا کر دیا فمن ہوں من ادا نہ بہو ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر گزار چکے نظر پیش کر چکے کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جامع شہادت دوش کر چکے تھے سن پانچ ہے یہ تو سن تین میں ستر صحابہ تو عہد کے اندر ہی شہید ہوئے فمن ہوں من منقدا نہ بہ میں وہ بھی ہے کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے ہماری بھی شہادت کو مون فرما دے دو شسر جس میں ناتما پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے فمین ہوں من پا نہ بہو وما بدلو تبدیلا اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا سرے بوس میں فرق نہیں آنے دیا لے اللہ حساب بصدقہم تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلا دے بلوازل المنافقین انشا اور یقوب آ گئے اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیجے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے انہیں توبہ کا موقع دے دے یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری یہ فیصلہ ہوا وہ جبکہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے پھر آخری فیصلے ہوئے یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی ان فرقن من النار لیکن آخری چیز کیا ہے نبی استغفر رہوں اولا اللہ تصفر رہوں ان تستغفر رہوں سبھی نبرت فلن یغفر اللہ لہم جب آپ ان منافقوں کے لیے استفاد کریں یا نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استفاد کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان اللہ کان غفور الرحیمہ یقین اللہ غفور الرحیم ہے وحمد اللہ الزین کفر اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوقت کے ساتھ وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بغیر ذہن جی وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر یا تو کوئی جنگ ہوتی کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا ورحمد اللہ الزیل کفر نالو خیر انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا کوئی فتح ہوتی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا کچھ نہیں وہ کفر المومن القتال اور اللہ کافی رہا ہے ایمان کی طرف سے قتال کے لیے اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی کھلی جنگ تو ہوئی نہیں اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا باقی یہ کہ کوئی غزل نہیں پہنچنے دیا وکان اللہ قبی عزیزہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے وہ داہرہم اب یہ دوسرا ہے اس کا جو زمینہ ہے غزوہ احزاب کا وہ غزوہ بنی قریضہ ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ لشکر چلے گئے غزوہ احزاب ختم ہو گیا تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے ذرا اتاری تو حضرت جبرائیل جبرائی لائے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ہیں ابھی بنو قریضہ کو کیسے کردار تک پہنچانا ہے انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر اپنے عہد کو توڑا ہے اس کی سزا انہیں دینی ہے حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے اصل کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے جو بھی کوئی وقت معین کیا جب تک کہ وہ بنی قلعہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے وہاں جا کر اب ہمیں اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا محاصرہ ہوا وہ محاصرہ بھی خاصا قریب ہوا ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ سعد ابن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی بھی ہے وہ حلیفی تعلقات تھے حلیفانہ تعلقات کل جو وہ فیصلہ کرنے میں ہمیں منظور ہوگا تو حضرت سعد نماز رضی اللہ تعالیٰ جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد عہدی کا کے قوم اگر تمہارے بد اہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں ان پر فتح دے دے تو کیا کرو اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں مرد ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی تینکا کا ایک تھا بنو ادین یہ دونوں تو صرف ضلع وطن ہوئے لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے وانزل الزین من اہل کتاب اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اہل کتاب میں سے من سیاسی ہند ان کے تلوں سے قلعوں میں تو تھے گڑیاں تھیں ان کی لیکن اس سے پھر اتر آئے ہتھیار ڈال دیے وہ قدم قلوب الروم اور اللہ نے ان کے دلوں میں روم ڈال دیا فریقن تختلون تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو وہ تاثر فریقہ اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے حضرت ساز دماغ کے فیصلے کے مطابق وہ عورت ہوں گا گیار ہو اللہ نے تمہیں وارش بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا گھروں کا ان کے قلوں کا وہ ہوں اور ان کے اموال کا وہ اردن لن پتہ اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے غزوہ آزاد جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غزوہ آزاد کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی لن تنظو کم قریش وادہ عام کم حاضہ مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے ان آخری یہ اٹمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں بلا کن نہ تم ترزو بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن چھ میں حضور نے کی لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو ہتھیار نہیں ہے ہتھیار بند ہے احرام بادہ ہوا ہے ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے نہ وہ نگلا جائے نہ ابلا جائے یہ ان کی پرانی روایات ہے یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں اور روکے تو کیسے روکے ملا کر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت یہ نہیں کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سب جانے یہیں دے دیں گے بیعت الموت بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیٹل الگ باک تھی یہیں پر جانے دینے جس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوڑ گئے بارہ پھر چھولا ہوئی جس چھولا کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فتح فتح فتح نہ اللہ کا کا مبینہ تو جو ہے دروازہ کھل گیا ہے نروئے احزاب کے فوراً بعد اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارضل لم کا ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم میں نہیں پہنچے تمہارے قدم نہیں پہنچے ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ تیس سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے خاص طور پر خیبر سنسات میں یہودیوں کا گڑھ پتہ ہو گیا وکان اللہ علیہ کل شہید طریقہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے پانچویں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا چادر کا رواج تھا بھی عورت بھی باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر لیکن یہ کہ بردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی عورتیں بھی عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں لیکن چہرے پر کچھ نہیں سر پہ کچھ نہیں سر پر اگر ہو گیا ہو گیا ورنہ چہرہ کھلا یہ وہاں کے رواج تھے گھروں میں بے گھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورت حال تھی اب اس میں جو تدریجن اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا اور اس میں ایک بڑا نتیج نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنا ہے کامل تو بردوں کے لیے تو کامل اس وقت حسنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت سے بیٹے کی حیثیت سے داماد کی حیثیت سے خسر کی حیثیت سے قاضی القزاد کی حیثیت سے سپہ سالار کی حیثیت سے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے امام کی حیثیت سے خطیب کی حیثیت سے معلم کی حیثیت سے مربی اور مزکی کی حیثیت سے جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوا موجود ہے ایک پہلو سے اسرو میں کمی ہے اور وہ کمی کیا ہے عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوا نہیں بن سکتے حضور تو مرد ہے تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں تو عورتوں کے لیے اسوا کون ہے وہ آپ کے رواج متحرات کو اسوا بنایا جا رہا اس لیے کا قبل ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا دے پاؤ گی کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو تمہارے نقشے قدم کی پیاری کر دی اور خدا نے خاصا تم نے کوئی غلط حرکت کی تو دو رسوا ملے گی اس لیے کہ تم تو ان کے لیے مسوا ہو تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لقت لکم فی رسول اللہ اس وقت لیکن حضور کے سسلے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت نسوا نہیں ہے اس خلا کو پر کیا ہے ازواج متحرات کے ذریعے یا نبی کل ازواج دیکھا نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے ان کن دنیا تنیا تو کن نہ موسم کل نہ سراہ جمیلا یہ واقعہ لیلا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی اب فتح کا دور شروع ہو گیا مال غنیمت بھی آیا ہے تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی تو ازواج متحرات بد بردنائے چبے بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ ہمارا بھی نقطہ ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم خالی کے ایک مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا تو ایک طوفان بچ گیا مدینے میں اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کیا ان کو طلاق ہو جائے گی کیا ہوگا حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اس کو ایلا کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا اور یہ سورہ اللہ یورون امن نسائے ہوں اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا چار مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ کہ بارہ یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی نبی اب آپ صاف دو آپشن رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے اگر تو انہیں دنیا چاہیے کہ وہ خود آیا تھی میں دیکھ لیجیے ان کن تلنا ترجن الحیات دنیا کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اس کی زیبائش اور آرائش وزین نہ کہا بتا دینا نہ آؤ امت سے کلنا میں تمہیں مالو متا دے دوں گا افسر نے کلنا سراہ نویلا پھر مجھے میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی لڑائی نہیں لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا وہ ان کن نہ تم اللہ رسول ہوں اور اگر تم تعلیم ہو اللہ کی اور رسول کی ان کی رضا چاہتی ہو وہ دار الآخرا اور بجائے دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی تعلیم بن جاؤ پین اللہ آج محسنات من عظیمہ تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی ایک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عدم جو ہے وہ فراہم کیا ہے تیار کیا ہے یعنی وہ آپشن تمہارا ہے اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ فیصلہ کر لو چوز کر لو چوائس از یورس میں تمہیں بتا دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے فقر ہے فاقہ ہے یہ اختیاری فقر تھا آپ کا اور اس میں ظاہر بات ہے واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اس کے رسول کو کو منتخب کرتی ہوں اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہوگی اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی دو وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ کسی بھی گھر میں کسی بھی گھر مطلب یا نسان نبی یہ بالکل خاحش اے نبی کی بیوی ہو اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ بال فرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا یو زاف لہل عذاب و زیتین اسے عذاب دیا جائے گا دگنا مکان ازال کا یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا نبی کی بیوی ہے تو نبی ہمیں بچا لے گا اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی حضرت لوت کی بیوی حضرت لوت کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے اس کا اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے اگر اس ایمان اور عمل سالے سے محروم ہے تو کیوں نہیں چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھیں ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے لے کر کہا ہے یا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من لا املک لك من اللہ شيئا اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو میں کس کے بارے میں یا صفیہ تو امت رسول اللہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی النار فانی لا لك من اللہ شيئا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اسے نکالو اپنے آپ کو اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام سے آ سکوں گا ورمن یقلق من کن اللہ و رسول ہی اور جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بند ہو جائے فرما برداری اختیار کرے وہ تامل صالحن اور نیک عمل کرے نوتحا اجرہا مرہ تین تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا غلطی کرو گی تو جزا دوں گی اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان اور سالے والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا آسرنا اللہ رسن کریمہ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بہت ہی رشتے کریم باعزت روزی کا استعمال جنات کے اندر کیا ہوا ہے یا نسان نبی السول نے کہا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو تم نبی کی بیویاں ہو یہاں اس کو سمجھ لیجیے مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوا بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیامت قیامت نہ کہا دیکن صاحب اب پہلی ہدایت جو دی گئی فلا تفدا امل قول ظاہر باتیں پہلی یوں سمجھیے کہ جو میں معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں کہ لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے جڑک پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تکوا دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو نرمی پیدا نہ کرو ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباست ہے کوئی گندگی ہے منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی اسکینڈل کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر مٹوبت لگ گئی تو یہ کہ اگر فیت مان لگی فی کل ہی مرد کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے منافقت کا روگ ہے بیماری ہے کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی چم چمکو جھگ میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں کوشش کروں تو شاید میری دال دل جائے کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لیں نہ قول معروف بات کرو بڑی معروف انداز میں لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو نفی نہ تک دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں یعنی سمجھیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے وقت نفی بھائی والا تبر تبر جاہلیت اولا اور بس نکلو باہر بن سور کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا جاہلیت پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب جو کلچر وہاں تھا وہ طریقہ قبل مسلا وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ اس کلچر کو چھوڑو اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبدیل کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا یعنی عورت اگر بناؤ شگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اتنا اٹھے میں توجہات کا مرکز بن جاؤں یہ کام اب چھوڑ دو بالکل اگر خدا کا خاصہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں تو اس کی دوسری ہدایت یہ آئی گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں رہو گھروں میں بیٹھو وقنفی بوتے واقع صلاب زکات اللہ ہم رسول اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند رہو انما یرید اللہ تخرا کم تک ہیرا اے نبی کے گھر والوں یا اہل البیت اب آ گیا پہ نبی کے گھر والوں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارا کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے یہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں اہل البیت اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے تو اہل بیت اصل ہے حضور کی ازواج متحرات البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اللہ اہل بیت ہی اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجیے حد نہیں اصل اہل بیت ازواج متحرات ہے لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں یعنی اے نبی کی بیوی ہو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نو کی برائی کو گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے یو تہر تم پوری طرح پاک اور صاف کر دے کیوں تمہیں اسوا بننا ہے تمہیں نمونہ بننا ہے نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آئیڈیل پرسنالٹی آئیڈیل تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے اسی طریقے سے تمہیں تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوا بننا ہے بس کرنا مایوس کافی میوت کلنا اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ سے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کے آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں جبکہ ایک ایک لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی تو مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے لحاف کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے وہ تو دل پہ نازل ہوتی تھی اس کے اندر تو کچھ دروازے <laughs> کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر نازل کر رہا ہے تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کے آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور حکمہ اور نبی کے زبان مبارک سے جو احادیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر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 عليم یہ ایک آیت ہے بڑی آیت ہے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت ایمان کے اجزائے ترکیبی اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے اور اس کو اب یہاں پہ دس صفات جو ہے گنوائی گئی ہے لیکن چونکہ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح اور ان میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مزکر کے سیزے میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں جسے برسلیل تغلیب کہتے ہیں قاعدہ ہے ایک بظاہر خطاب ہے عقیم الصلاح مزکر کا سیدھا ہے لیکن یہ خطاب جو ہے یہ عورتوں کے لیے اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا عقیم نسل کا یہاں مونس کے اس میں بھی آ گیا لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مزکر کا سیدھا ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں ان کو دوہرا دوہرا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری سراحت کے ساتھ ان المسلمین اور مسلمات یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی اطاعت کر لینے والی سر تسلیم کم کرنے والے مرد اور عورتیں والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں ولقان تین اول کان اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں وہ صادقین و صادقات اور راس باز مرد اور راس باز عورتیں سر کے قول بھی صدق کے مکان اور صدق کے عمل صدق کے کردار بس صابرین نصاب صابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں برخاشرین خاشعات اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں بلبت سبین اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں و سائرین اب سائے مات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں بل حافظین فروج ہوں بل حافظات اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں بس ذاکرین اللہ کثیرم و ذاکرات اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں آدم واہ مغفرت عظیمہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت اجر تیار کرا اللہ مربان جالنا ہو اللہ مربلہ جالنا ہو اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رقو میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کی شادی کا معاملہ اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طلاق دینی چاہیے تو حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی تلافی کی کہ میں خود نکاح کروں اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے ایک طوفان کھڑا ہوگا حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مسلحت کے خلاف ہوگا تو اسی گویا کہ آپ اسی ششوکنج میں سے کہ آیات نازک ہو گئی پہلی آیت تو تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے سے نکاح پر وما ولا من یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے ہمیں اختیار حاصل ہے وب و رسول آپ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی یہ گویا کہ ایک کہ اس کو عام ہم لے گے کہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں رسول کا انکار کر رہا ہوں پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدا تو کیونکہ امیما ابن عبد المطلب حضور کی پھپی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زیرت اب یوں سمجھیے کہ قریش کا اونچا خاندان ہے اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن عارف کا غلام رہے ہیں اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے داخل غلام بنا کر بیچ دیا تھا وہ داغ تو لگ گیا غلامی کا اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ ایک دفعہ لگ جانے کے بعد تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا اس کے بعد نہیں ان کی نہیں بھی آپس میں اور اس میں گمانے گالی نہیں ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ جیسا کہ ایک عورت کو صالحات اور ان حافظات جو رویہ ہونا چاہیے اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکی لہٰذا ان کے مابین جو ہے وہ معاف کر نہیں ہوئی تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں طلاق دینا چاہتا ہوں اس تقول اللہ علیہ اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا آپ نے اسے آزاد کر دیا آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی یہ تو زید ابن محمد کا علاقہ تھا اب یہ زید ابن ہاتھہ لے لیا دوبارہ آپ اسے کہتے رہے ہم سے کر لو جب نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو گھر میں آباد رکھو ذرا اور کوشش کرو ذرا اور کہ معاف مزاجوں کی موافقت ہو جائے وہ تقریر اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تخیصی نفس سے کم اللہ ہے اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالیٰ بلو میری جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے بت اکثر ناس آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے واللہ اللہ احق کو انتخا ہو جبکہ آپ اس کا کہ آپ اسے ڈرے فلما فضا زید بدمن ہا وطرن تو جب زید نے ان سے آخری قطع تعلق کر لیا یعنی طلاق بھی دے دی اور پھر عزت بھی پوری ہو گئی رب وجنا کہا اے نبی ہم نے تجویز کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ روجہ بنا دیا ہے ہم نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھی دوسری ازواج متحرات سے فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہے زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے جب حضور نے شادی کی ان سے پھر اللہ نے نکاح کیا اللہ نے نکاح پڑھایا ہے ربج نہ کہا ہم نے اسے آپ کی روزیت میں دے دیا کہ یقون عالل مومن حرج ہر ازواج ادواج ابھی آئی تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے منہ بولا بیٹا تھا اس کی بیوی تھی بیٹا پھڑتی فوت ہو گیا وہ تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے آپ شادی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ اس کو تلاب دے دی ہے شادی کر سکتا ہے یہ وہ حرمات میں سے نہیں ہے وہ حرمات کی پھر اس پورے نشان کے اندر آ چکی ہے وکان امر اللہ مقولہ ہو یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو باہر پورا ہو کر رہنا تھا یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی مسلحت تھی کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نا بات چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوخ ہوتا ہے یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے ماں کا نبی خرج انفیما فرم اللہ نبی پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے فرض کر دی ہے سنت اللہ فی الدین نہ خلا قبل اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے وکان امر اللہ قدرم مقدورہ اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا مقرر ہو چکا تھا ہماری مشیت نے یہ پہلے سے طے تھا اللہ رسالات اللہ ہے وہ اللہ کے نبی کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمور ہوتے ہیں وہ یکشون ہوں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں وہ لائی اللہ اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا وہ کفا بلّہ حسیبہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا ماں کا محمد البا احد کو دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی جو دی جی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا آخری عمر میں بھی یہ سمجھ کہ حضرت ماریا قبتیا کیونکہ کے وطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئی حاجرہ وہ بھی مصر کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصر ہی سے ایک ماریا کپتیاں آ رہی ہے اور ان کے وطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا لیکن وہ بہت ہی چھوٹا سا تھا بچپن میں ہی بہت ہو گیا ہے اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا یا ابراہیم و امنا الفراق کا محضون یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محضون تھے ہمیں رنگ سے بہرحال ماں کا نا محمد البا احد اللہ کو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ ابن دہارتا کے باپ نہیں ہے جہدہ منہ بولا بیٹا تھا اب جب کہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ سات سلسلہ منقطع ہو گیا بلاکم رسول اللہ خاطب النبیین بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی یہ ہے اس میں یہ دلیل مزمن ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آپ کو کرنا ہی تھا اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو ماں کان محمد العبا احد کو بلا کہ رسول اللہ ہے وہ خاطم النبی وہ تو اللہ کے رسول ہے اور اب اس میں بڑا باریک نقطہ ہے وہ نوٹ کر لیجیے رسالت حضور کی دائم و قائم ہے چل رہی ہے ابھی تک فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ سے نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے اب بائی پروکسی ہے اب امت کے ذریعے سے ہے جو بھی آپ کے امتی ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے سورہ نام میں آج پڑھی تھی وہی حاضر قرآن ان بہی و ہوں اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وہی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر لوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے پھل یو بل شاہد الغائبہ اب یہ تمہارا کام اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے رسالت محمدی تو چل رہی ہے لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہو گئی جب وہی کا دروازہ بند ہو گیا نبوت ختم ہو گئی نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس اس دنیا سے نے پردہ کیا اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم تھی اسی لیے یاد دیکھیے رسول اللہ ہے بخاتم النبی آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہے اور قائم ہے اور خاتم النبیین ہے اور نبیوں کی مہر ہے وہ کان اللہ بکل شعین علیما اور یقین اللہ کو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یا یوہ نظین منسکر اللہ ذکر کثیرم و سب بکر تم وسیلا ہوزی یوسلی علیہ کم و ملا کتحکم ظلمات نور و کان بلو میں صدق اللہ عظیم اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے پنجابی میں ایک کہاوت ہے ہتھ کار ول دل یار کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنون دعائیں ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہے باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے پھر نماز یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اکیسویں پارے کی پہلی آیت مطلب ماحول کتاب واسینصل صلاح تنہا فاشاہ اور منقربر ذکر اللہ اکبر تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ وہ سب دیکھوں بک ہوں سیلا اور صبح و شام اس کی تصویر کرتے رہوں وہ نبی یوسلی علیہ و ملائے کا وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائے کا بھی اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے ان اللہ و ملائے کا تہو یوسل علن یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے صلی و ملائے کا تو لکھم نور وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالے ترے اندھیروں سے روشنی کی طرف وکان اب المومنین رحیمہ اور یقیناً اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم تھے تحیت یوم القاعد سلام ان کی دعا جو ہے جس روز کے وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام وعدہ لہم اجرن قریبا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیرم و دائن الاللہ بے و سراجم منیرا اے نبی اب یہاں نوٹ کیجئے اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے ایک اپوائنٹمنٹ ایک ہے کارڈر نبوت کارڈر ہے اس کارڈر میں جو آ گئے ہیں اب جن کو اللہ ان سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول یا نبی اے نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وہی سے وہ سورہ علق کی پانچ آئے تھے اقرا بسم ربک البی خلق الانسان السان علق اقرا رب اکرم البی علام ابل قلم علام السان عالم ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا یا سے فانزر اور اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھے یا یہ نبی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد گواہ بنا کر اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں یہ تقول شہدا علم یقور رسول علیہ کم شہیدہ اور لیک رسول و شہید الناس سورہ بکرا میں آئے سورہ حج میں آ چکی ہے اور مبشر اور نذیر بشارت دینے والے خبردار کرنے والے یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے سینے میں واحد کے سینے میں وہ دائن اللہ اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے یعنی ایک دائی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے کوئی صوفیہ میں سے ہے کوئی اللہ کا نیک آدمی وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمور ہے کہ وہ بلائے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو خیال رکھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے گلیوں میں گندگی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے وہ تو معمور ہے وہ تو تنخواہ اسی کے لیتے ہیں لہٰذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے دفاع وطن ہے ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے تو رسول تو گویا کہ وہ پھر اللہ میں عز نہیں اللہ کے حکم سے معمور من اللہ ہو کر پھر وہ دعوت دیتا بس راجہ منیرا اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا چراغ ہدایت ہے و بش اب ابن اللہ فضم اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے ولا تو کہیں کافرین ابل منافقین ودا دا اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے ودا دا ہوں اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں کوف پہنچا رہے ہیں دبا کیجیے ان کی ان کی ایزاؤں کو بتمکر اللہ اللہ تعالیٰ پر توقل کیجیے بکفا تفاع اللہ وکیلا اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جو چاہے اسکینڈل اٹھا لیں جو چاہے آپ کے خلاف سازشیں کر لیں آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے یا ندی میں طلاق کے ذمن میں بھی آ رہا ہے پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی نہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ دے دلا کے رشوت کرنا چاہیے اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے مہر طلاق دے دی ہے مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا اب یہاں مسئلہ رہا عدت کا یا یو رجین امن ایز ایمان ادا نے کہا تم جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو تم ہننا من قبل التما ہننا پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھو ہو انہیں تم طلاق دے دو فما لکم علیہ من عزت ان طاقت دوں تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کی تم عزت پوری کرواؤ اس سے اس کی اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تقریب فرما دیا ہو لہذا عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے اس کے متن میں کوئی حمل نہیں ہے وہ بچے ہوں تو انہیں کچھ دیر دلا کر رخصت کرو اور سروے ہونا سراہن جمیلا اور اپنے ہاتھ سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو یا نبی اللہ ازواج کا کی آتے ہیں تو وضو اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج متحرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے وما ملکت یمین اسی طرح جو آپ کی مل کے یمین ہے بانیاں ہیں لونیاں ہیں مما افا اللہ علیہ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا حکمران اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی وہ ہم نے کا وہ بناتے اماتے کا اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے وہ بناتے خالے کا اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے وہ بناتے خالات کا اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے اللہ کی حاجر نمات جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے بمراعت تن اسی طرح ایک عموماً عورت وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اسے نکاح کریں ان وحبت نفس حال ہے اگر وہ ہبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو یعنی وہ مہر بھی نہیں مانتی وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں ان اراد النبی اور کے ہاں،, ہاں اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے خال سطن لقا بن دون المومنین یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ زیادہ چار کی قید ہے لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہے یہ سب جائز ہے ان میں سے کسی کو بھی آپ تلاش نہیں دیں گے اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے قد عالم نا ہم الواجب ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں لازم کی ہیں کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہوں وما ملک کا ہوں اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں مانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے جو قید یقون علیہ کا حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو وہ اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم تھے میں حضور کا جو تعدد اس دماغ کا معاملہ اس میں کئی مسلحتیں تھیں ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی مسئلہ یہ کہ حضرت عائشہ سے اللہ تعالیٰ اللہ سے نکاح کی جو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جواب تھی بولے اٹھارہ برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے وہ معلمہ امت بن گئی ہے خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہے جو بھی و کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کے مسئلہ پوچھتی تھی تو حکم المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتی تھی تو طویل امت اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتے داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے وکان اللہ غفور الرحیمہ یقین اللہ غفور الرحیم ہے ترجی منتشا رہی منتشا اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی اگر کہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی یا اگر اپنی ازواج و میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دے ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دے تو کوئی حرک نہیں تھا آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھے یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی صاف اجازت دی گئی ہے ترکی تشا جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے بطور قلعے کا تشا اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر دو بنی پر بھی ممن اضلتا اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا آپ نے اسے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو پڑا دلا کا تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے زال انتقر انتقال رحلنا یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں بلا یا حضرنا اور وہ رنجیدہ نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے وہ افزین بیما آتا ہے کہ اور تاکہ وہ سب سب راضی رہے ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے نہ آپ ٹول کے ساتھ نہ نقا سب کا برابر وقت اپنا سب کے ساتھ برابر ہے باریاں مقرر ہیں اور باریوں پہ ہی آپ سب باسی فرماتے تھے آج ان کے پاس ہے کل ان کے پاس ہے پرسوں ان کے پاس ہے ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو اصل مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے باقی یہ ہے کہ شام کو شب ظاہر باتیں رات کو ایک کے ہاں ہوتی تھی اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہ حاضہ قسمی ابل اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں جن میں جن میں ناپ کول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تفصیل کر دی ہے فلاں تنمنی فیما قبل کو ولا عمل تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے اور یہ سورہ نصاب آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پوچھ بھی رہی ہے وہ اللہ و معافی قروب اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ علیم الحکیمہ اللہ علیم اور حکیم ہے لا یہل نقل نصاب بعد لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ صورت حال بس اب فل اسٹاپ لگ گیا ہے اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے تبدلا بہن نہ بھی اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے ولاؤ آ جا حسن ہننا خا آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بلبنا طب بشری تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے خود حضور نے صاف بات کی ہے مجھے تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید تین چیزیں پسند ہیں ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے ایک عورتیں مجھے پسند ہیں کیونکہ آپ نے اس میں خانہ کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں جو بھی فطرت ہے انسان کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے کوئی شک نہیں بولا آ جمع کا حسن ہوں اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی اللہ ملکت یا ملک سوائے اس کے جو آپ کی بادی ہو کوئی لوڈی ہو کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے یہ نکاح کا معاملہ ہے حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں ماریا کلکیا اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وکان اللہ کل شعین وقیبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز کا پہرا دے رہا ہے یا یو ندین امن اللہ لا کر کھلو بو یو نبی اللہ یوزن الحکم اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ مسلمان ہو تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتّہ کستاز ہو یوزن الحکم اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو اذن لے کر داخل ہو یہ سورہ نور میں آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس حتیٰ تستالس ہو اور اٹھائیس میں آیا یوزن الحکوم لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن پانچ کا نزول ہے وہ سن چھ کا نزول ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر یا نبی نامر اہل ایمان مت داخل ہو جائے کرو نبی کے گھروں میں اللہ یو الرحکم اللہ یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اللہ تعام غیر ناظرین آئندہ کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہوں ولا کی نظات دو ہی تم فن کھڑو جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو پیدا ٹائم تم فنک جھیلو جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ ولا مستان الحدیث اور وہاں بیٹھ نہ رہو وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں ان نظالکم کانا یوز ان نبی یہ چیز نبی کے لیے ایزا کی باعث تھی انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے حضور کی مروت ہے حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں وہ چھوٹا چھوٹا, چھوٹا سا کوئی ایک ایک حجرا ہے اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے اس نے کہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا موڑ کر بیٹھ گئی اپنی کمر ادھر کر دی کوئی چادر اوپر لے لی اور کہاں جگہ تھی وہاں پر وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بند نہیں تھی ان کم کانا یوز رہ نبی گم تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں کہہ نہیں سکتے کچھ اللہ من الحق اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی کوئی جھجک نہیں ہے ویزا سال تم متان فص ال ورائے حجاب اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگنی یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو درو ہو کر نہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں پردے کے پیچھے سے مانگو یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا لال لاج نے قلوب کو قلوب ہندنا یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کشش رکھی ہے اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے وما کان لکم ان تودو رسول اللہ ہے اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایزا پہنچاؤ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریف تھے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کوئی اسکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی ازواج متحرات تھی جب بعض میں آپ سوچیے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے جب صرف فرض کیجیے فرض کیجیے فرض کیجیے کرنے کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ جوانی تھی جب کہ حضور کا انتقال ہوا تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال حضور کو انتقال ہونا ہے پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں ماں کالا رکمن تم وہ رسول اللہ ہے تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایزا پہنچاؤ ولا ہوں ممبا نہیں ابدا یہاں وہ روک لگا دی اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی نہیں یہ بین کیونکہ ویسے بھی وہ ازوا جو ہوں اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں وہ ایک جگہ وہ بھی آ گیا خاص خراب کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا ان کے ہوں ازواج ہوں ابادا حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے طلاق دے ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ تعدد اجتماع کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ان نظال کم کان عند اللہ عظیم اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیص کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے ان تمدو شعین اور تفو ہو بھائی اللہ تعالیٰ بالکل الشین علیما خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خاتم چھپاؤ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے لاہ علیہ نفی آبا اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نشان میں وہ بعد میں آیا ہے یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے میں جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگے جو کچھ مانگنا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اب اس میں استثنا کون کون ہے کون گھر میں جا سکتا ہے اندر جا سکتا ہے سنانے میں کون جا سکتا ہے علیہ ہننا کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر فی آبائے ہننا ان کے باپوں کے بارے میں حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں حضرت ابو بکر آئے حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں بلا ابنائے ہننا نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں بلا اخوان ہندا نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں ولا ابنا اخوان ہننا نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا ولا ابنا اخوات ہننا اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا ولا نسا ہننا اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا ولا ولا ماں ملک امان حکم اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں اور اکثر و بیشتر ہاں، اہل سنت کے نزدیک یا لونیاں مراد ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں اس کا یہ نیوکلس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر یہ مختصر ہے مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم اور جو محرم ہے وہ محرمات ابدیہ ہیں ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نا محرم ہے وہ باہر رہیں گے کچھ چیز مانگنی ہے پردے کی اور سے مانگیں گے یہ ان کا معاملہ رہے گا اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو بھر عورت پردہ کرے گی جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا یا اگر کوئی دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا مسلمانوں کی طرز رہائش کا تقین اللہ اور اے نبی کی بیویوں ڈرتی رہو اللہ سے ان اللہ اللہ کل شہین شہیدہ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ان اللہ و علی النبی اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے علیکم و ملائکتہ یہ حضرت ترتیب بدل گئی ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم یا آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان کے دعوے داروں اے ایمان لانے والوں تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور ضرور بھیجے اور رحمت بھیجے وسلم تسلیمہ انہیں سلام کیا کرو ان کو سلام بھیجا کرو ان نظین یوز اللہ و رسول یقیناً وہ لوگ جو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ کی دنیا اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اسکول مبارکہ میں جیسا کہ مغربی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے ان لگی نے یوزون اللہ رسول وہ لوگ کہ جو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو لانحم اللہ دنیا والافرہ تو لانت اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں وہ لہم عذاب و محینہ اور ان کے لیے ایک بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وہ نبینہ یوزول اول والمومنات بغیر مقتصب اور وہ لوگ کہ جو ایزا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو یعنی الزام لگاتے ہیں اسکینڈل ہیں خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قزف ہو رہا ہے فقد استعمال محتانہ و عسم مبینہ تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے ابھی یہاں پر قزف کی سزا نہیں آئی قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے وہ ہم پڑ چکے ہیں اسی درے لگائے جائیں اسی کوڑے اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے اسی کوڑے لگیں گے یا یو نبی کل ازوا کا وہ بناتے کا وہ نسائل اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے ایک تو یہ ہوتا گھر میں رہو گھر پہ پردہ ہونا چاہیے نامحرم پردے کی اور سے بات کرے جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اور سے کرے روز روح نہ کرے لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو آخر ظاہر بات ہے اگر سے اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت تو اس میں کیا حکم ہے یا یہ نبی کل ازواج کا وہ بناتے کا وہ نسائی مومنین اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیب اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے کیا کہہ دیجیے یدنی آ گئے ہن من جرابی میں وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرے اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں خواتین کے لباس کا یہ دو جز تھے ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی وہ جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنے کا تصور ہے اس کو کہتے ہیں اور خم و لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خوم و وہ ولیم بے خوم و رننا ہننا وہ اپنی اوڑھنیوں کا بکل مار دیا کریں اپنے سینوں پر یہ گھر کے اندر ہوگا باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرے یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے جو میں نے دیکھا ہے یہ جو ہے اس ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے دیہاتی خواتین شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے اب وہاں پہ کیونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن میں چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے تو آخر اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی پڑے گا جس کو روکا جا رہا ہے باقی گھر میں جو ازواج متحرات بغیر لباس کے تو نہیں کہ معاذ اللہ لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فصل میں بھی حجاب اور حجاب طرف چل رہا ہے اسی کے لیے لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کرے یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے تو ایک ہے خیمار اوڑنی جس کی جمع ہے خبر ہننا خبر ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہننا وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے زال کا اجنا یورفنا یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں کیونکہ وہاں لونیاں باندیاں جو ہوتی تھیں ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے فلاں یو زین تو انہیں کوئی اضا نہ پہنچائی جائے وکان اللہ غفور الرحیم اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے لم ينتهي المنافقون اگر یہ منافق باز نہ آئے والذین فی قلوبهم مرم اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے بل فی المدینہ تھے کے اور وہ لوگ جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینہ کے اندر ایسی خبریں اسکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ توبت لگا دی لنغلین کا اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف اقدام کریں ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے سم ملا اللہ نقف پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو گزار رہے ہیں نلون ان پر فٹکار ہے اے نماز سے رو سکتی گا جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیداری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں سنت اللہ خلا خلام قبل یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے یہ ان قوموں کے بارے میں امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں ولن تجد ال سنت اللہ تبدیلا اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی ولن تجد علیہ سنت اللہ تبدیلا تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی یس صاحب اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے مما کا لال و قریبا اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو ان اللہ لال القافرین آدر شائرہ اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے جہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین اطیا ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ لا یجدون ولی ولا نصیرہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار یوم تقلب وجوہ وجو ہونار جس دن کے وہ اوزے کر دیے جائیں گے آگ میں یقولون یا لیتنا اطان اللہ قانا رسولہ اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وقال ربنا انا اطارنا سادتنا وقبرآنا وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کا ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتے زیفین من فین بن اللہ ان کو دگنا عذاب دے ولعنہم لعنت لالن کبیرا اور ان پر لانت فرما بہت ہی بڑی لانت لا لاط کالذین کا نظین آ اللہ موسا پالو اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسا کو اذیت دی تھی دیکھیے موسا کو ایک اذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ معاہدہ میں پڑھائے ہیں کہ جب موسا نے کہا علیہ السلاۃ وسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور پوری قوم نے انکار کر دیا ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری تاری ہوئی جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لام لے کو اللہ نفسی واقعی فخر بین اللہ و بین القومی فاسطین تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ایک بار روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ اڑیاں نہیں ہوتے تھے جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے لیکن یہ کہ ابو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں بارہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبیل پیدا کی ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایزا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایزا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج متحرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا اسکینڈل اٹھا کر جو ہے تو تقریر جیسے کہ سورہ دور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت گزرے ہیں وہ جبکہ حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تومت لگائی گئی تھی تو یا یادین امر اللہ تقول القین عل موسا اللہ کے معنی زبر جاؤ کہ جنہوں نے موسا کو اذیت دی تھی اللہ مما قالو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی ثابت کر دیا کہ انہیں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا وہ کانا اللہ وجیحا وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے صاحب حیثیت صاحب وجاہت یا الذین امن احمد اللہ وقول قول سدیدہ اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے جس نے رقم اعمال رقم اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا وہ یقر رقم جنوب رقم اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا ومن یوت اللہ و رسول فقر فاض فوج عظیمہ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کارمند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ دو آیتیں جو ہیں یا الدین امن تق اللہ وقول سدیدہ یوس رقم لکم و یقف القم جنوب ومن یوت اللہ و رسول فقر فاض فوج العظیمہ یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا ایک وہ آیت دو یہ اور ایک آیت سورہ آل عمران کی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان عرب نل امانت سماوات و لفظ ملزبال ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر فابین یا ملنا تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے وہ اشفق منہا اور اسے ڈر گئے وہاں ملحل انسان انسان نے اسے اٹھا لیا ان حکان ظلم جہولا یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر اب یہ امانت کون سی ہے اس پر بہت سے اخوال ہیں تفصیلی اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان میں سے کون سا کیا دلیل ہے کسی کے حق میں کیا دلیل ہے میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے پوری طریقے سے وسوخ ہے اس امانت سے مراد ہے روح یہ عالم امر کی شے ہے اور لا کر عالم خلق یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے تو روح روحی اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر یہ ہے امانت بہت عظیم امانت ہے عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ عالم امر کی چیز ہے انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی اس کو بھی امر کہا گیا ہے عالم امر کی شے ہے باقی جتنے بھی ہیں یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم فرق کی شے اور یہی شے ہے اصل میں وہی جس کے بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے یہ جو روح ہے اسی کے بنا پر مسجود ملائک ہے اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے اسی کے بنا پر وہی کا یہ محبت بنا ہے کہ وہی اس کو آ سکتی ہے جنات کے ہاں وہی نہیں ہے ان میں روح نہیں ہے وہی نہیں ہے کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ تھی وہ تھا کہروب اور جوہول یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی اس سے پہلے بیان کیا اس میں تو کمزوری ہے کھولے کل انسان عجل خلق کل انسانوں ضعیفہ انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت اس کی خلقت کے اندر جت پسندی بھی ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہاں ضرور ضرور کہا جا رہا ہے اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خدا بندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ضرور ڈہور تھا لیکن روح خدا بندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے اسی لیے فرمایا گیا و زیتون تور سینین بہاد البلد المین لقد خلق میں انسان سی اف خلے تک ہوئی سبما ردد نہ ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں وہ آسان تقریب بلند ترین رتبے کی شہر لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان کیوں چلا گیا کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے اس میں یہ ڈال دی گئی روح تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک اللہ عالم نہیں اللہ المنافقین والمنافقات اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح ریحان و جنت نہیں جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی دائیاتی کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں اس کے لیے لواس اللہ المنافقین منافقی نول منافقات اول مشرقین اول مشرقات تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو بھائی یو اللہ والمومنی اب المومنات اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی اہل ایمان عورتوں کو بھی وہ کان اللہ غفور الرحیمہ یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم